میری بہنوں کے سر سے دوپٹا کافروں نے اتار لیا جموں کشمیر سے ایک شخص آیا دھاڑے مار مار کے رو رہا ہے کہتے مجھے واپس بھیجے میں نے کہا اتنے تین سال بعد آیا آرام کر لے کہا میں آ رہا تھا اسی رات اسکول سے سولہ مسلمان بچیوں کو کھڑا کیا لائن میں انڈیا والوں نے ان میں سے دو کو چن کے لے گئے اور ساری رات ان بچیوں پر جو بیتی ہے سوچ نہیں سکتے رات کے اندھیروں میں جب ان معصوم بچیوں کے جسم سے کپڑے ہٹے ہوں گے وہ چیخ چیخ کے کہتی ہوں گی اللہ یا زمین پھاڑ دے یا موت دے دے یا ان مسلمانوں کو ہدایت دے جن کی ہم بہنیں تھی کہ ہمارے تحفظ کے لیے کیوں نہیں آتے کہاں مر گیا مسلمان بھائی تو آج ٹکٹے لے کر ننگی عورت کا جسم دیکھنے کے لیے کیبل کے سامنے بیٹھتا ہے اور تیری بہن کی عزت مشرق لوٹ رہا ہے یہ ہندو کو کیا ہمت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بیٹیوں کی عزت لوٹتا تجھے یاد نہیں ہے تیرے نبی کے صحابہ کی کیسی تربیت تھی ایک مسلمان عورت مسلمان بچی یہودیوں کے علاقے میں سامان خریدنے گئی دکاندار کے پاس ایک یہودی بیٹھا تھا اس نے شرارت کے طور پہ اس کا دوپٹہ کیل میں اٹکا دیا وہ بہن آگے بڑھی دوپٹہ پیچھے گرا سر ننگا ہو گیا اور نبی کا ایک صحابی یہ منظر دیکھ کے تڑپ اٹھا اس یہودی کو قتل کر دیا یہودیوں نے مل کے اسے شہید کر دیا نبی کو خبر چلی لشکر لے کے پہنچ گئے اپنے اس شہید کا انتقام لینے اپنی بیٹی کے سر کا دوپٹہ بچانے کے لیے ملا عمر تیرے اوپر کروڑوں رحمتیں ہو تو نے افغان بیٹی کا دوپٹہ تو بچا بچا لیا وہاں کوئی بچی بے حرمت نہیں ایک ہم بے غیرت زلیل لوگ ہیں ہماری بیٹیاں بے حرمت ہو گئی این جی اوز کا شکار ہو گئی زنا جیسی خرابیوں میں مبتلا ہو گئی فحاشی میں مبتلا ہو گئی اور ہمارا یہ نوجوان سو رہا ہے عشق معشوقی کے چکر میں پڑا ہے اللہ اے ایسی جوانی کا کیا فائدہ جس جوانی میں بہنوں کی عزتیں محفوظ نہ ہو بیٹیوں کا سہاگ محفوظ نہ ہو ماؤں کی آنچل محفوظ نہ ہو ایسی جوانیوں سے تو موت